صورت البقرہ آیت ایک سو ننانوے ثم من الناس واستغفروا اِن غفر الحی مناسب کے حج کے دوران استغفار کا حکم عرفات ضرور جایا کرو اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات سے طواف کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے اور اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے